بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تریسٹھ مولی کھلا دی اللہ تعالی ہماری آج کی مجلس کو بابرکت پر نور اور مفید بنائے آج حالات حاضرہ پر ایک نظر نمبر ایک مودی کو مولی کھلا دی نمبر دو امریکہ طالبان کے پیچھے پیچھے نمبر تین گائے کا پیشاب نوش کر کے سو جاؤ نمبر چار شیر اور بکری ایک گھاٹ پر اور حضرت بابا فرید نور اللہ عمر کے چار طاقتور اور شاندار وظیفے مجلس کا آغاز وظیفے سے کرتے ہیں سخت پریشانی اور رنج و غم کے وقت کا وظیفہ جس کسی کو کوئی رنج و غم یا کوئی سخت مرحلہ اور بڑی حاجت پیش آئے تو وہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو بار پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا فردو یا وطرو یا احدو یا خمدو حاجات کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے حل کے لیے یہ بہت نایاب قیمتی اور مؤثر وظیفہ ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے جس نے بھی کچھ دن اس کی پابندی کی وہ الحمد للہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا مودی کو مولی کھلا دی بھارت کی بدنصیبی کہ اسے مودی جیسا حکمران ملا جس دن بھارت سے مودی کی حکومت ختم ہوئی اور اس دن بھارت اپنی حالت پر موجود ہوا تو انڈیا والوں پر عجیب و غریب راج کھلیں گے کہ مودی نے بھارت کو کس طرح سے کمزور اور کھوکھلا کر دیا ہے مودی کو فلمی ہیرو بننے کا بہت شوق ہے نو دولتیوں کی ہر برائی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے وہ ایک بزدل قاتل ہے انڈیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان پر بھی فتح حاصل کرے گا اسے نہ زمینی حقائق کا علم ہے اور نہ ہی وہ جنگ کو سمجھتا ہے وہ تو صرف نہتے انسانوں کو پولیس گردی کے ذریعہ مروا سکتا ہے کشمیر میں مجاہدین کی مسلسل کارروائیوں کے بعد وہ اپنی فوج کو بار بار حکم دے رہا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھاؤ فوج پریشان تھی کہ کیا کرے وہ اگر پاکستان کے اندر گھس کر کارروائی کرتی تو کارروائی میں شریک فوجیوں کا زندہ واپس جانا ناممکن تھا یوں ملک کی بدنامی ہوتی اور فوج میں بڑے پیمانے پر تبادلے ہوتے تب انڈین فوجی سر ملا کر بیٹھے کہ مودی کے جارحانہ پاگلانہ احکامات سے کیسے نمٹا جائے یہ تو روز صبح اٹھ کر نئے حملے کا حکم جاری کر دیتا ہے اور گھس کر مارنے کی بھڑک چھوڑتا ہے جبکہ جنگ کرنا جنگ سے نمٹنا اور گھس کر مارنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے تب انڈین فوج نے ایک منصوبہ بنایا کہ کشمیر کے دور دراز جنگلوں میں ایک نقلی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ فلم بند کیا جائے اور وہ مودی کو پیش کر دیا جائے مودی خوش ہو جائے گا اور چونکہ یہ حملہ نقلی ہوگا تو پاکستان اسے ماننے سے انکار کر دے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مودی جب ہمیں دوبارہ حملے کا حکم دے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ شر جی ایک کیا ہم تو دس حملے کرنے کو تیار ہیں مگر پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی حملے کو تسلیم نہیں کرے گا یوں ہمارے حملے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا بین الاقوامی میڈیا بھی ہمارے حملے کو شک سے دیکھے گا اس لیے اب حملے کرنے یا گھس کر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کوئی اور طریقہ سوچیں جس سے پاکستان کو نیچا دکھایا جا سکے اور یوں انڈین آرمی نے ایک نقلی سرجیکل سٹرائک کر کے مودی کو مولی کھلا دی کشمیری زبان میں مولی کھلانے کا مطلب کسی کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے اس سال جب مودی حکومت پچھلے سال کے سرجیکل سٹرائک کا جشن منا رہی تھی ساری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور تو اور خود انڈیا کے سمجھدار اور مند صحافی بھی شک کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مجاہدین کبھی بھی اپنے نقصانات اور اپنے شہدائے کرام کو نہیں چھپاتے بلکہ وہ تو انڈیا کے مظالم اور اپنے شہدائے کرام کے تذکرے سے اپنی دعوت جہاد کو مؤثر بناتے ہیں اگر انڈیا نے مجاہدین پر حملہ کیا ہوتا تو مجاہدین اس کے خلاف پاکستان میں بڑے بڑے مظاہرے کرتے جلوس نکالتے لاکھوں افراد شہدائے کرام کے جنازے ادا کرتے اور ان شہدائے کرام کے انتقام کے لیے مزید سینکڑوں نوجوان جہاد کے لیے خود کو پیش کرتے بے بس اور مجبور افراد کے لیے شاندار تحفہ جو شخص پریشانیوں سے بے بس اور لاچار ہو چکا ہو اور حالات کی خرابی سے تھک چکا ہو وہ ان کلمات کو ایک ہزار بار پڑھے اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ اقوى اللہ اقوا معین و عہدہ دلیل ایاک کا و ایا کا نسعین ماشاء اللہ عجیب پرسکون پرکیف اور طاقتور عمل ہے اخلاص اور توجہ کے ساتھ کریں باوضو کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان پر یقین رکھیں اس عمل میں سورہ فاتحہ کا دل بھی آ گیا اسی سے تاثیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے امریکہ طالبان کے پیچھے پیچھے سائنس کی ترقی دیکھیں کہ افغانستان پر حملہ کرنے والا ہزاروں ایٹم بموں کا مالک خود کو سپر پاور کہلوانے والا ساری دنیا میں ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا امریکہ آج کل امارت اسلامی طالبان سے مذاکرات کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طالبان امریکہ سے مذاکرات کے لیے منت سماجت کرتے کیونکہ ان پر حملہ ہوا ہے اور ان کی حکومت بھی بظاہر ختم ہوئی ہے مگر طالبان بالکل بے فکر ہو کر جہاد کر رہے ہیں ان کو نہ اپنی حکومت کی پرواہ ہے اور نہ اپنے نقصانات کی وہ مکمل اعتماد اور اطمینان سے دنیا کی چالیس فوجوں سے لڑ رہے ہیں وہ صبح سویرے جاگتے ہیں تحجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور روتے ہیں فجر ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں پھر ہلکا سا سادہ ناشتہ کر کے اپنا اسلحہ اٹھا کر لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں دوپہر تک جلدی جلدی دشمن کو نمٹا کر بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں اور زہر پڑھ کر اطمینان سے سو جاتے ہیں عصر کے بعد کچھ کھاتے کھیلتے اگلے حملوں کا مشورہ کرتے ہیں ان کو نہ مہینے گزرنے کی فکر نہ سال ختم ہونے کا غم زندگی سعادت اور موت شہادت ان میں سے اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں جبکہ امریکہ پر اس جنگ کا ایک ایک لمحہ بھاری اس کے ڈالر پانی کی طرح اور اس کا حوصلہ دھوپ میں رکھی برف کی طرح بہہ رہا ہے اس لیے وہ طالبان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ ان سے مذاکرات کرے اسی مد میں وہ پاکستان پر بھی دباؤ اور زور ڈالتا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے اس دوران کئی نوسر باز نقلی طالبان بن کر امریکہ کو اچھا خاصا لوٹ بھی چکے ہیں امریکہ لڑنے جائے تو اسے افغانستان کے ہر پتھر پر طالبان نظر آتے ہیں مگر جب وہ مذاکرات کے لیے نکلتا ہے تو اسے طالبان نظر ہی نہیں آتے وہ انہیں ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہے بھائیو ہے نا سائنس کی ترقی رزق میں کشادگی کا وظیفہ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گن شکر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں دعا کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں حضرت قطب صاحب نے فرمایا جس کو معاش کی تنگی ہو وہ اس دعا کا ورد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا العز والملک والبقاء ویا و مجد والعطاء یا ودود ذل عرش المجید فعال لما یرید گائے کا پیشاب پی کر سو جاؤ انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ تیرہ مسلمانوں نے دین اسلام چھوڑ کر ہندو مت قبول کر لیا ہے بی بی سی والے اس خاندان سے انٹرویو لینے گئے تو وہاں عجیب صورتحال تھی مسلمانوں کا ایک مجبور اور بے بس غریب گھرانہ پولیس گردی کے ظلم سے بچنے کے لیے ہندو بنا بیٹھا تھا ان سے نام پوچھے تو کبھی وہ اسلامی نام بتاتے اور کبھی نئے ہندو نام بعض کا اصرار تھا کہ ہم ابھی تک مسلمان ہیں اور بعض کہہ رہے تھے کہ مجبوری میں ہندو ہوئے ہیں تاکہ انصاف مل سکے وہاں کے ہندو خوشیاں منا رہے تھے حالانکہ اس میں ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں الحمد للہ اسلام زندہ ہے اور روز دنیا بھر میں ہزاروں افراد بخوشی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام ہی آج دنیا کا اکثریتی دین ہے اور یہ دین ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنے غلبے کی طرف بڑھ رہا ہے ہندوستان میں آج کل مودی اور یوگی نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے اور وہاں کے مسلمان سیاست دانوں نے غلامی کو فخر سمجھا ہوا ہے خوب اچھی طرح سن لو کہ انڈیا کا مستقبل اسلام ہے اور آج بھی دنیا بھر میں روز درجنوں ہندو کامیابی کے راستے اسلام کو اختیار کر رہے ہیں اس لیے بجرنگ دل کے بندر تیرہ افراد پر خوشی نہ منائیں بلکہ گائے کا پیشاب پی کر سو جائیں وہ جب جاگیں گے تو یہ تیرہ افراد بھی توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر سائنس کی ترقی دیکھیں آج پاکستان میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں شیر اور بکری کا محاورہ منصف حاکم کے لیے استعمال ہوتا تھا جب ملک کا حاکم کوئی منصف اور عادل شخص بن جاتا تو ظلم کا خاتمہ ہو جاتا مظلوم اور بے سہارا لوگ بھی آزادی سے گھومتے اور ظالموں کو کسی پر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہوتی تب کہا جاتا کہ آج کل شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں مگر ہمارے ملک میں نئی حکومت نے ظلم کا ابھی تک خاتمہ نہیں کیا ابھی تک گلیوں اور بازاروں میں مظلوموں کا خون بہہ رہا ہے اور ان کا مال لوٹا جا رہا ہے قرآن عظیم الشان پڑھنے اور پڑھانے والے آج بھی پولیس کے خوف سے دوچار ہیں مگر پھر بھی اس حکومت نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا ہے پہلے شیر نمبر ایک کو اٹیالہ جیل میں بند کیا جہاں وہ مظلوم بکریوں کے ساتھ پانی پیتے رہے اس دوران انہوں نے نہ کسی بکری کو کاٹا اور نہ کسی کو دھمکایا اب شیر نمبر دو کو نیب کے حوالات میں بند کر دیا ہے جہاں وہ بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں حالانکہ وہ پولیس مقابلوں کے ماہر اور بکریوں کو کاٹنے کے شوقین تھے ہائے رے مجبوری نون لیگ والے آج صبح اٹھتے ہی یہ طے کرتے ہیں کہ انہیں آج کس جیل یا عدالت کے باہر کھڑے ہونا ہے فا یا اولی الابصار عذاب قبر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب